عبد الرحمن بن طرفا نے ارفجا بن آساد سے انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ ارفجا کی ناک کٹ گئی تھی مذکورہ بالا کے ہمانہ روایت کیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو چونتیس